ظاہری نے بیان کیا کہ صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الودا تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے جویریہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے انشاءاللہ شاء ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لیے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چوراسی